یا اس کے اوپر کوئی خزانہ ہی آ پڑتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھایا کرتا اور یہ ظالم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ اور کچھ نہیں بس ایک شخص ہے جس پر جادو ہو گیا ہے